تو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا اس میں ہے نایاب گوہر جا بجا بے انتہا اس میں ہے نایاب گوہر جا بجا بے انتہا کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہن شاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب یقین دس نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب بال یقین دس نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب یہ ہمیں فرما گئے ہیں سید خیر الانام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام یہ ہمیں فرما گئے ہیں سید خیر الانام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جن کے بچے اس جہاں میں حافظ قرآن ہیں جن کے بچے اس جہاں میں حافظ قرآن ہیں حافظ قرآن کے ماں باپ عالی شان ہیں حافظ قرآن کے ماں باپ عالی شان ہیں ان کی خاطر ہو رہا ہے شہن شاہی انتظام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام ان کی خاطر ہو رہا ہے شین شاہی انتظام جو پڑھے پر اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شین شاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے پر اس کا ہے بڑا اونچا مقام ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیا ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیا سب کہیں گے آ رہے ہیں ہیں یہ محمد کے غلام سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شن شاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام عامل قرآن ہوں گے عرش کے سایہ تلے عامل قرآن ہوں گے عرش کے سایہ تلے حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے حوض کوثر کو سر پر پلائے گا نبی بھر بھر کے جام حوض سر پر پلائے گا نبی بھر بھر کے جام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شنشا کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام قاری القرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے قاری القرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے نور کی سب سیڑھیوں پہ خوب چڑھتے جائیں گے نور کی سب سیڑھیوں پہ خوب چڑھتے جائیں گے حور غلمان مقدس دیں گے جھک جھک کر سلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہن شاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جب کریں گے ختم قرآن فیصلہ ہوگا اٹل جب کریں گے ختم قرآن فیصلہ ہوگا اٹل اس جگہ ان کو ملیں گے سون چاندی کے محل اس جگہ ان کو ملیں گے سون چاندی کے محل با ادب ہو کر فرشتے سب کریں گے احترام با ادب ہو کر فرشتے سب کریں گے احترام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شنشا کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جب تجھے موت آئے گی ہر یہاں رہ جائے گی جب تجھے موت آئے گی ہر یہاں رہ جائے گی جب تجھے موت آئے گی ہر یہاں رہے جائے گی دوستی قرآن کیا ہر موڑ پر کام آئے گی دوستی قرآن کیا ہر موڑ پر کام آئے گی جس کے سینے میں ہے قرآن اس پہ ہے دو زب آرام جس کے سینے میں ہے قرآن اس پہ ہے دو زب آرام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے حشر میں بولے گا یہ تیری شفاعت کے لیے حشر میں بولے گئے تیری شفاعت کے لیے یہ نہ چھوڑے گا تجھے آئے گا ہر مشکل میں کام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام تو بھی کر خاکی تلاوت روز اس قرآن کی تو بھی کر کی تلاوت روز اس قرآن کی ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی کی و عرض و سما کے سامنے ہوگا قیام مالک و ارض و سما کے سامنے ہوگا قیام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہن شاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے پر اس کا ہے بڑا اونچا مقام